اصحاب محمد حق کے ولی بو بکر عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی بو بکر عمر عثمان و علی بو بکر عمر عثمان و علی وہ شم میں حرم کے پروانے وہ ختم رسول کے دیوان پروانے شم میں حرم کے پروانے وہ ختم رسول کے وہ شم میں حرم کے پروانے وہ ختم رسول کے دیوانے بو بکروں مر رسمانو والی بو بکرو مر رسمانو والی یاران نبی میں سب سے جلی بو بکر عمر عثمان و علی اصحاب محمد حق کے بلی بو بکر عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی بو بکر عمر عثمان و علی بو بکر عمر عثمان و علی اسلام نے جن کو عزت دی اسلام کو قوت جن سے ملی اسلام نے جن کو عزت دی اسلام کو قوت جن سے ملی اسلام نے جن کو عزت دی اسلام کو قوت جن سے ملی ایمان کی روایت جن سے چلی بو بکرو عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی بو بکرو مر عثمان و علی اصحاب محمد حق کے بلی بو بکرو مل عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی بو بکرو عثمان و علی علی بو بکر عمر عثمان و علی ترتیب خلافت بھی ہے یہی ترتیب فضیلت بھی ہے یہی ترتیب خلافت بھی ہے یہی ترتیب فضیلت بھی ہے یہی ترتیب خلافت بھی ہے یہی ترتیب فضیلت بھی ہے یہی لگتی ہے یہی ترتیب بھلی بو بکر عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی بو بکر عمر عثمان و علی اصحاب محمد حق کے ولی بو بکر عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی بو بکر عمر عثمان و علی بو بکر عمر عثمان و علی اس نظم کی خوشبو پھیلے گی یہ خوشبو ہر سو پھیلے گی اس نظم کی خوشبو پھیلے گی یہ خوشبو ہر سو پھیلے گی اس نظم کی خوشبو پھیلے گی یہ خوشبو ہر سو پھیلے گی گی گونجے گا یہ نغمہ گلی گلی بو بکرو مر عثمان والی یاران نبی میں سب سے جلی بو بکرو مر عثمان والی اصحاب محمد حق کے ولی بو بکرو مر مانو والی یاران نبی میں سب سے جلی بو بکرو مر عثمان مانو والی بو بکرو مر عثمان مانو والی یہ کت بحرم کی زینت ہے یہ لوح قلم کی زینت ہے یہ کت بحرم کی زینت ہے یہ لوح قلم کی زینت ہے یہ حقیقت بحرم کی زینت ہے یہ لوہ قلم کی زینت ہے لکھ شاہ نفیس اب اس کو جلی لکھ شاہ نفیس اب اس کو جلی بو بکر عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی بو بکر عمر عثمان و علی اصحاب اصحاب محمد حق کے ولی بو بکر عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی بو بکر عمر عثمان و علی بو بکر عمر عثمان و علی اصحاب محمد حق کے ولی بو بکر عمر عثمان و علی یا یاران نبی میں سب سے جلی بو بک رو مر عث مانو والی بو بک رو مر عث مانو والی بو بک رو مر عث مانو بو بک مر عث مانوی